کے مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو اس کو بیان کرنا تحصیل حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ بنایا ہے اپنے لیے اپنی عبادت کی اور خدا جانے کیا کیا رحمتیں ہیں جو اللہ جل جلال اس مہینے کے ایام میں اپنے بندوں کی طرف مبزول فرماتے ہیں ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے تو لیکن اس کے کچھ مذاہب تو ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا بھی ہے الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے مثلاً یہ پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے روزے فرض ہیں ہے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے یہ معلوم ہے کہ رات کے وقت میں تراضی ہوتی ہے الحمدللہ اس کے اندر بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد کو شرکت کا سعادت مل جاتی ہے اس لیے بات کوئی نئی تو نہیں لیکن محض تذکیر کے لیے یہ ایک پہلو کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں رات کو تراوی پڑی پڑ جاتی ہے کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں روزہ بھی اور تراویح بھی یہ اس مہینے کی اعظم عبادات میں سے ہیں بڑی اہم عبادات میں ہیں لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی در حقیقت رمضان المبارک کا رمضان المبارک کا تقاضا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ اس سے کچھ زیادہ کا مطالبہ ہے بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑے دور سے بات کرانی پڑے گی بات اچھی طرح سمجھنے کے لیے کہ پرانے کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلق الجن والانس انسا اللہ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا اور وہ یہ کہ میری عبادت تو اس آیت میں آیت کریمہ میں اللہ تبارک مطالعہ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے انسان کو تاکہ وہ اس کی اللہ سے عبادت اسی لیے بھیجا یہاں بعض مرتبہ شبہ ہوتا ہے لوگوں بعض لوگوں کو اور آج کل کے جو نئی روشنی کے لوگ کہلاتے ہیں وہ کبھی کبھی یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ صاحب یہ مقصد اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہی تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی فرشتے پہلے ہی یہ کام بہت اچھا انجام دے رہے تھے فرشتے جو پہلے سے موجود تھے وہ تو پہلے سے اسی کام میں لگے ہوئے تھے عبادت میں اللہ کے ذکر میں تصویر میں تقدیس میں اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ایک اس طرح کا انسان پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں کے ساختہ جو بات کہی وہ یہ کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے خوریزی کریں وہ نقل میں سب کے ہو کہ ہم بھی کا منوقع دے ہو اور ہم تو لگے ہوئے ہیں آپ کے تصویر اور تقدیس میں تو تصویر اور تقدیس کا کام تو ہم الحمدللہ انجام دے رہے ہیں اب ایسا شخص پیدا کرنے کیا ضرورت ہے جس سے یہ بھی احتمال ہے کہ دنیا میں جا کر وہ فساد مچائے گا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مقصد تخلیق انسان کا صرف عبادت نہیں ہوتا تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی فرشتے پہلے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو خوب سمجھ لیجیے کہ بے شک اللہ کے فرشتے اللہ کے بلائے کا وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی اور انسان کے سپر جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف حال وہ یہ کہ فرشتے عبادت اس طرح کر رہے تھے کہ ان کے ان کے مزاج میں ان کی فطرت میں عبادت کے خلاف کرنے کی کا امکان ہی نہیں تھا وہ اگر چاہیں گی کہ عبادت نہ کریں گناہ کریں تو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے گنا کا امکان بھی ختم کروا دیا نہ ان کو بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ کوئی اور شہوانی تقاضا پیدا ہو نہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی ہی ایسی ہے جو اس کے دل میں کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا خواہش تو کے نہ اور اقدام تو اور نہ تو گناہ کا امکان بھی نہیں تھا اس ان پر ملائے کرنے تو ایک ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا کہ اس کا دل ہمیشہ ثواب کے کام کی طرف اطاعت کی طرف عبادت کی طرف چلتا ہے گناہ کا تاجل پیدا نہیں ہوتا کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس عبادت کے اوپر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا جنت اس کے واسطے نہیں رکھی اس واسطے کہ ہم نے تو خود تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ سوائے اطاعت کے سوائے عبادت کے کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے گناہ کا خیال بھی نہیں گزر سکتا لہٰذا اگر اب تم گناہ سے بچ رہے ہو تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں اور جب کمال نہیں تو اس کے اوپر وہ اجر و ثواب وہ جنت والا اجر و ثواب وہ بھی مرتب وہ بھی مرتب مثال اس کی یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جو بینائی سے محروم ہے دیکھ نہیں سکتا اور بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے نہ کبھی فلم دیکھتا ہے نہ کبھی ٹی وی دیکھتا ہے نہ کبھی تصویروں کو دیکھتا ہے نہ کبھی نامحرموں کو تکتا ہے تو بتاؤ اس کا کمال کیا ہوا کہ اس نے اگر ساری عمر کبھی فلم نہیں دیکھی ساری عمر کبھی کوئی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی تو اس کا کمال کیا ہوا اس واسطے کو شکر صلاحیت تھی ہی نہیں یہ کام کرنے کی تو اس واسطے کمال اس کا کچھ نہیں ایک شخص ہے جس کی آنکھ ہے بینائی ہے بہت تیز بینائی ہے جو چاہے چیز دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے دیکھنے کے باوجود صلاحیت رکھنے کے باوجود جب کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے وہ فوراً نگاہ کی جگہ تو وہ نہ کبھی دل جا رہا ہے کہ میں دیکھوں دنیا دیکھ رہی ہے یہ کھیل تماشے میں بھی دیکھوں لیکن اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچا کر رہے تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے یہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے لیکن اس کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اس کا گناہ سے بچنا کمال ہے تو ملائکہ اگر کھانا نہ کھائیں صبح سے لے کے شام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانا مت کھانا کھایا تو کمال اس لیے نہیں کہ ان کو بھوک لگتی ہی نہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں کھانے کا تقاضا ہی نہیں زیادہ اگر کھانا نہیں کھایا تو کوئی کمال نہیں کوئی اگلے اس کے اوپر اگلے سوال تو نہیں اور ایک انسان انسان جو پیدا ہوا ان حاجتوں کو لے کر کتنا بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے انسان انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے نبوت کا مقام جس سے آگے کوئی اور مقام ہو نہیں سکتا وہ انبیاء علیہ مساد اور کو بھی جب پیدا کیا گیا تو بھوک ان کے ساتھ بھی لگا دی پیاس ان کے ساتھ بھی لگا دی گئی یہاں تک کہ کپڑا کیا اٹھے کہ مارے ہاتھ رسول یا پھر یا پھر تعام اور ہو گیا کیسے رسول ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں بھوک بھی لگتی ہے تو بھوک لگنا یہ ان کے ساتھ بھی لگا دی تقاضا ان کے ذریعے پیدا کر اب اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بھوک لگ رہی ہے اللہ کے حکم سے بچ رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے یہ کمال کی عبادت ہے تو جس عبادت کے لیے فرشتے پیدا کیے گئے تھے وہ عبادت کوئی کمال نہیں تھا ایسا کمال نہیں تھا کہ جو جنت کا مستحق بنا دے اس لیے ان کو ان کو ان کی عبادت پر اکتفا نہیں کیا جائے آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے گناہ کے دائرے بھی پیدا ہوں گے لیکن جب گناہ کا دائیا پیدا ہوگا وہ مجھے یاد کرے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا یہ جو عبادت انجام دے گا یہ عبادت ہے جو ہمارے ہاں قدر و قیمت رکھتی ہے جس کے لیے ہم نے وہ جنت تیار کر رکھ دیا کہ آم جو ہم آواز بڑھ رہا آسمان جس کی چوڑائی وہ اس کے لیے تیار کر رہا ہے دل کا تقاضا ہو رہا ہے خواہشات پیدا ہو رہی ہے اور مکار سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے خوف سے ہمارے عظمت کے تصور سے یہ شخص اپنی آنکھ کو بچا لیتا ہے اپنے کان کو بچا لیتا ہے اپنی زبان کو بچا لیتا ہے اپنی اپنے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو یہ جو یہ جو عبادت ہے یہ فرشتوں کے بھی بس کا کام نہیں تھی یہ یہ عبادت عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اس انسان اللہ اس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کون مسلمان نہیں جانتا یوسف ایسا وہ جو فتنا تو ایسا جو مقابلے میں کون مسلمان نہیں جانتا اس فتنے کے موقع پر یوسف علیہ السلام کا جو کمال تھا وہ یہی تھا کہ لقد ہمت ہی وہ ہم لوگ اس کو نقص ہیں یہ کمال ہے حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم کہتا ہے کہ جب زلیخا نے دعوت دی اور تو ایسا ام کو گناہ کی تو اس زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا وہ ہم دیا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ گیا ان کے دل میں بھی خیال آ گیا یہ خیال آیا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ یہ کیا بات ہے کہ نبی کے دل میں برا خیال آ رہا ہے حالانکہ قرآن کو بتانا یہی مقصود ہے کہ کمال ہی یہ ہے کہ اس خیال کے آنے کے باوجود اللہ جل جلالہ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے استعدار سے اس دل کا خیال آنے کے باوجود خیال کو پٹک دیا اور اللہ جل جلالہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ ان آپ کا نمبر خار یہ اگر خیال ہی نہ آتا صلاحیت ہی نہ ہوتی ہی پیدا نہ ہوتا صلاحیت ہی نہ ہوتی ہزار دلیہ خان مگر وہ بلایا کرے برگلایا کرے کمال کی تو کوئی بات نہیں کمال کی بات یہی تھی کہ برگلایا بھی جا رہا ہے ماحول بھی موجود حالات بھی سازگار اور دل میں خیال بھی پیدا ہو رہا اور دل میں خیال پیدا ہونے کے باوجود اللہ کے حکم سے آگے سر تسلیم ہم کر کے فرمایا کہ نہیں نہ ہو اثر ادا یہ ہے عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا تو یہ بات کمرن آ گئی اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک نے اس آیت میں فرمایا کہ انسان کو انسان کی تخلیق کا مقصد ہم نے جو جس کے لیے پیدا کیا وہ عبادت ہے اور عبادت کی فرشتوں کی عبادت سے الگ عبادت جو فرشتے نے عبادت کے خلاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہم نے اس کو پیدا کیا جس میں صلاحیت ہر طرح کی رکھ دی پھر بھی ہماری عبادت کرے اس کام کے لیے پیدا کریں تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہمیں آپ کو اصل مقصد تکلیف ہے عبادت تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک کوئی کام وجود عبادت کے نہ کرے بھائی جو مقصد جس کے لیے آیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے جب وہ عبادت ہے تو اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے اس لیے زیادہ اسی کام کے لیے ہوا اور دوسری طرف ایک اور آیت میں فرمایا کہ ان اللہ ان خوش ہو وہ ام والے ان اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ان کے مال بھی خرید لیے اور معاوضہ مقرر فرمایا کہ ان کو آخرت میں جنت ملے گی جنت کے واضح میں انسانوں کے مومنوں کی جانیں بھی خرید لی مال بھی خرید لی تو جب جانے بک چکی تو یہ جان جو ہم لیے بیٹھے ہیں یہ ہماری نہیں یہ بکی ہوئی ہے بکا ہوا مال ہے قیمت اس کی لگ چکی جب اپنی جان نہیں تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان کو اس وجود کو اس جسم کو سوائے اللہ کے عبادت کے کسی اور کام میں خرچ نہ کیا جائے لہذا اگر حکم ہمیں آپ کو یہ ہوتا کہ بھائی تمہیں اور کچھ کام کرنے کی اجازت نہیں صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہا کرو اللہ اللہ کیا کرو اس کے سوا کوئی کام تمہارے لیے جائز نہیں نہ کمانا نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ تو یہ حکم بھی کچھ انصاف کے خلاف نہ ہوتا کیونکہ پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا عبادت کے لیے اور جان خرید لی گئی معاوضہ لگا دیا گیا تو اس کے بعد پھر کسی اور کام میں لگانے کی گنجائش نہ ہونی چاہیے لیکن یہ تو عجیب عجیب غریب خریدار ہے جانوں کا وہ خریدار اللہ تبار تعالیٰ ایسے خریدار ہیں کہ قیمت بھی پوری لگا دی جنت خرید بھی لیا اور پھر لگا بھی لیا چلو تمہیں رکھو وہ جان ہمیں لوٹا دی اور اس کے لیے ہمیں آپ کو جائز قرار دے دیا کہ کھاؤ کماؤ پیو اپنے دنیا کے کاروبار بھی کرو تو یہ کام تمہارے لیے جائز کرتی ہے تو کھانا جائز کمانا جائز جائز حدود میں رہ کر ہنسنا بولنا جائز اور یہ سارے کام جائز کر کے بس یہ کہہ دیا کہ بھائی پانچ وقت نماز پڑھ لیا کرو اور فلا چیزوں سے پرہیز کیا کرو یہ چند احکام عائد کر دیے گئے باقی سارے سارا وجود ہمیں آپ کو لوٹا کہ جس طرح چاہو کر تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت عظیمہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے جائز کر دیا یہ تو لیکن جائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ انسان اس کے اندر ہم نے دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں الحمہ فجو رہا وہ تقوا تو جب یہ دنیا میں لگے گا دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوگا تو اس کو رفتہ رفتہ وقفے وقفے سے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے اجازت تو دی گئی کہ بھائی کمائی کرو قصبے معاش کرو چاہے طریقے سے تجارت کرو ملازمت کرو زراعت کرو نوکری کرو جو چاہو کرو یہ سب اجازت ہے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ کرنے تو شروع میں جائے گا اس کام کے لیے رفتہ رفتہ اسی میں کھو جائے اور اس کے دل پر غفلت کا زنگ لگنے کا اندیشہ ہے یہ غفلت کا حجاب اس کے اوپر پڑتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غفلت کے حجاب کو وقتاً فوقتاً دھونے کے لیے اور دور فرمانے کے لیے کچھ احکام رکھے ان میں سے ایک ہے یہ رمضان کا مبارک اس کام کے لیے کہ سال کے گیارہ مہینے لگے ہوئے ہوں تجارت میں زراعت میں مزدوری میں کھانے میں کمانے میں ہنسنے میں بولنے یہ سال کے گیارہ مہینے اسی کام میں خرچ کر رکھے ہیں ان گیارہ مہینوں میں مصروف ہونے کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا حجاب بڑھنے لگتا ہے پردہ بڑھنے لگتا تو ایک مہینہ اس کام کے لیے اللہ تبارک مطالعہ نے مقرر فرما دیا کہ اس میں اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹ کر آؤ جو اصل تمہارا مقصد تخلیق تھا جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا یعنی عبادت اس کام کو اس کی طرف لوٹانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تبارک مطالعہ کرا رمضان سارے گیارہ مہینے کے اندر جو گنا ہوئے ان کو اس میں بخشواؤ اور دل کی صلاحیتوں کے اوپر جو میل آیا اس کو دھلواؤ دل کے اوپر غفلت کے جو پردے پڑے ان کو اٹھواؤ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ رکھا رمضان کے معنی والے میں کیا ہے رمضان کا مہینہ ہم بولتے ہیں ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صحیح لفظ جو ہے عربی اعتبار سے وہ رمضان ہے میم کے زبر کے ساتھ ہم اردو میں رمضان رمضان بولتے ہیں لیکن صحیح لفظ رمضان ہے میم کے زبر کے ساتھ رے پر بھی زبر اور میم پر بھی زبر قرآن شریف میں اسی طرح ہے تو رمضان کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں لوگ کسی نے کہا کہ رمضان کے یہ مانا ہے کسی نے کہا وہ مانا ہے اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہوتے ہیں جھلسا دینے والا جلس دینے والا جلا دینے والا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے رمضان اس کا نام رکھ دیا گیا کہ جب سب سے پہلے جس وقت اس کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس سال یہ مہینہ ایسی شدید گرمی میں آیا تھا کہ لوگ جلس رہے تھے گرمی میں تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا کہ یہ مہینہ جلسہ دینے والا ہے یعنی سخت گرمی کا مہینہ ہے بعد میں کیا سردی میں بھی آنے لگا پھر بھی رام رمضان ہو گئے بعض لوگوں نے یہ وجہ میں بیان ہے لیکن صحیح زیادہ تر علماء کرام نے جو وجہ تسمیہ بیان فرمائی وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں گناہوں پہ جلا دیتے ہیں تو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں گناہوں کو جلسایا جاتا ہے گناہوں کو جلایا جاتا ہے تو یہ مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غرض کے لیے پیدا فرمایا تو جب یہ بات ہوئی کہ اس مہینے کا مقصد ہے کہ گیارہ مہینے دنیاوی کاروبار میں لگے رہنے کے نتیجے میں جو غفلتیں دل پر چھا گئی جن گناہوں کا ارتکاب ہوا جن خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس میں بخشواؤ اور اس غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھاؤ تاکہ ایک نئی زندگی پیدا ہو تاکہ ایک نیا دور زندگی کا پیدا ہو رمضان کے بعد یہ ہے بخش اسی لیے پرانے کریم میں فرمایا کہ یا جو لدینہ آمن کتبہ علیہ کم سیاح کما کتبہ الدینہ قبل پبلک کو لعلکم لکھو نہ ٹکو تم پر فرض کیے گئے ہیں اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو یہ مہینہ اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوا پیدا ہو جائے تو کروں گا کیسے روزے سے تقوا پیدا ہوتا ہے لیکن اب اس وقت یہ کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت مقصود اس کا ہے سال بھر کی گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا یہ ہے اصل موسم جیسے کوئی مشینری ہوتی ہے ایک مدت کے بعد جا کر وہ کھسنے لگتی ہے اس میں دھول مٹی جم جاتی ہے اس کی سروس کرانی پڑتی ہے یا اس کو اوور ہال کرانا پڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کی میں ہر مسلمان کے لیے ایک اوور ہالنگ کا موسم بنایا کہ اس میں اپنی اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو اس کو پھلواؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ بات ہے تو بات صرف روزہ رکھ کر ختم نہیں ہوتی صرف تراوی پڑھ کر ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرے دوسرے کاموں سے بھائی سال کے گیارہ مہینے سارے گندے ہوتے رہتے ہیں یہ مہینہ آ رہا ہے اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا تو اس واسطے اس میں اب اس کے تمام اوقات تمام نہ ہو سکے تو اکثر اوقات اتنے نہ ہو سکے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ اللہ کی عبادت میں سب کر دیں اس کے لیے پہلے سے آدمی کو تیار ہونا چاہیے پہلے سے اس کا پروگرام بنانا چاہیے یہ ہے استقبال رمضان کا آج کل عالم اسلام میں مسلمان ملکوں میں عرب ملکوں سے بات چلی اور ہمارے ہاں بھی آ گئی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام رکھا جاتا ہے محفل استقبال رمضان یہ مصر شام وغیرہ میں ہوا کرتی تھی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک آدھ دن پہلے لوگوں نے ایک اجتماع کیا اور اس میں کوئی تقریر وغیرہ ہو گئی کوئی تلاوت ہو گئی اور اس محفل کو کہتے ہیں محفل استقبال رمضان رمضان کے استقبال کی محفل کہ یہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں کہ اس کو خوش آمدید کے جذبہ تو اچھا ہے اس مہینے کے استقبال کا لیکن بعض اوقات یہی جذبہ آگے بڑھ بڑھ کے بدا کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بعض جگہ ہو گئی یہ بدعت کی شکل اختیار ہو گئی لیکن اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو بدل کر اور ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل جلال کی عبادت میں صرف ہو جائے پہلے سے یہ سوچو کہ مہینہ آ رہا ہے اس میں کس طرح اپنی مصروفیات کو کم کیا جائے اور مصروفیات کے لیے گیارہ مہینے پڑے ہوئے تجارت کے لیے زراعت کے لیے اور دنیا بھر کے کام کرتاوں کے لیے سال کے گیارہ مہینے پڑے ہوئے ہیں یہ مہینہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے تو پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں اگر بالکلیہ فارغ کر سکے سبحان اللہ بہت اچھی بات اور اگر بالکلیہ کوشش نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی مصروفیات کو کم کریں دوسری مصروفیات اور اپنے مسئلے کو گھٹائے جتنے کاموں کو رمضان کے بعد کے اوپر محبل کر سکتا ہے وہ کرے اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے یہ ہے میرے نزدیک صحیح استقبال رمضان کا طریقہ وہ آج سے ہی ہوگا کہ پہلے سے کام ہم نے ہے پہلے سے جو معاملات تعلقات ہیں ان کو اس طریقے سے ترتیب لے کہ رمضان میں زیادہ وقت دینا نہ پڑے اس کو پہلے سے اپنے آپ کو نظام الاوقات دیا کر کے رمضان گزارنے کا ایک نیا نظام بنا یہ کام ہے اس کے بارے رمضان یہ کر لیا تو انشاءاللہ شاء اللہ سن ان شاء اللہ اس مہینے کے اندر کی جو صحیح روح ہے اور اس کی جو انوار و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہو ورنہ ایک رسم کے طور پر رمضان آیا بھی اور گزر بھی گیا لیکن اس کے اندر اس مہینے کو اپنے غفلت کے پردے ہٹوانے کے کام میں استعمال نہ کیا تو اس کا صحیح فائدہ حاصل کریں تو پہلی گزارش تو آج یہ کرنی تھی کہ ہم سب سب سے پہلے تو خطاب اپنے سے ہے اور اور اس واسطے سے آپ سب آتے ہیں کہ ابھی سے اپنا نظام الاوقات کریں رمضان مبارک سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی مصروفیات پر نگاہ رکھیں کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان میں چھوڑے جا سکتے ہیں یا جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ان کو مؤخر کریں یا چھوڑیں اور اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں عبادت میں پہلی گزارش کی اب جب فارغ کر لیا تو کیا کام انجام دیں اس رمضان میں کیا کس کام کے لیے فارغ کریں اور کس طرح گزاریں یہ مہینہ تو جیسا میں نے عرض کیا روزہ رکھنا وہ تو ہے ہی اس میں کوئی کلام نہیں ہر مسلمان جانتا ہے شرابی پڑھنا ہر سب جانتا ہے لیکن ایک پہلو کی طرف متوجہ خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ جس شخص کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا کوئی ذرہ عطا فرمایا تو رمضان کا ایک احترام اس کے دل میں ہوتا ہے اس کا ایک تقدس اس کے دل میں ہوتا ہے اور حقل انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس میں عبادت کچھ زیادہ ہو جائے نوافل کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں جو لوگ پانچ وقت مسجدوں میں آتے ہوئے کٹراتے ہیں تراوی جیسی لمبی نماز کے اندر پابندی سے کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ برکات ہوتی ہیں کہ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اور ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طور میں اور ترقی عطا کرتے ہیں لیکن جو بات سب سے پہلے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان سب نف نفلی عبادتوں اور نفلی نمازوں نفلی ذکر نفلی تصویحات نفلی تلاوت ان سب سے زیادہ مقدم چیز ایک اور ہے جس کی طرف کا توجہ نہیں وہ یہ کہ اس مہینے کو کسی طرح گناہوں سے بات کر کے گزارو گناہوں سے بات کر کے گزارو کہ یہ اس مہینے میں گناہ ہوئے سرزد نہ ہو آنکھ نہ بہکے آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے کان غلط چیز نہ سنے زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاشیت سے مکمل اجتناب ہو یہ اس طرح گزارو اس مہینے اس طرح گزار لیا میں کہتا ہوں ایک نفل نہ پڑھو اور تلاوت زیادہ نہ کرو اور ذکر تصویر کچھ نہ کرو لیکن رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچ کر گزارو ایک مطلب یہ طے کر لو کہ بھائی یہ ساری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں گیارہ مہینے کے اندر اس میں پتا نہیں خدا جانے کیا کچھ الا بلا میں مبتلا رہتے ہیں یہ ایک مہینہ آ رہا ہے اللہ تمہارے تعالیٰ کا مہینہ ہے کم از کم اس کو تو گناہوں سے بات کرو اس میں تو تو اللہ تمہارے تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اس میں تو جھوٹ نہ بولو اس میں تو غیبت نہ کرو اس میں تو بدنگاہی میں مبتلا نہ ہو اس میں تو کانوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو اس میں تو رشوت نہ کھاؤ پیج نہ کھاؤ یہ ایک مہینہ کم سے کم اس کام کے لیے بنا لیے کیوں اس واسطے جو روزے تو بڑے ذوق شوق سے رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ رمضان میں روزے کا کیا معنی ہے روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب یہ تین چیزیں ہیں اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ فی نفسی سب حلال تھی کھانا حلال ہے کہ حرام ہے حلال پینا حلال جائز طریقے سے نوجین کا ایک دوسرے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال تو روزے کے اندر یہ حلال چیزیں تو کر لی ان سے تو ہو گیا پرے کھا نہیں رہے پی نہیں رہے یہ کام نہیں کر رہے اور جو چیزیں پہلے سے حرام تھی جھوٹ بولنا قیمت کرنا بدنگاہی کرنا یہ پہلے سے حرام چلی آ رہی تھی جو ہر حال میں حرام تھی وہ ہو رہی روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور قیمت کر رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور بدنگاہی کر رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور اور روزے کے وقت کو بہلانے کے لیے وہ گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے تو یہ کیا روزہ ہوا بھائی یہ کیا روزہ ہوا حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چھوڑی نہیں اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی یہ کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں تو مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں مجھے اس کے بھوک کیا کا کوئی بالکل کیوں اس لیے کہ جب جھوٹ پہلے ہی سے حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو کھانا چھوڑ کے چل اگرچہ کسی اعتبار سے روزہ ہو گیا روزہ کسی مفتی سے پوچھو کہ صاحب روزہ بھی رکھتا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا تو مفتی یہ کہے گا کہ میں روزہ آدھا ہو گیا تھا یعنی قضا واجب نہیں لیکن قضا واجب نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ سواب ملیا میں روزے کا اور اس کی جو برکات تھی وہ ملیا میں اس واسطے کہ اس کی جو روح ہے وہ تم نے حاصل کی وہ تم نے حاصل تو گناہوں سے پر ہے دیکھو یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کو سنائی یا جو لدینا آمن کچی بالے مسیاں کما کچھ بال لبینہ من قبل اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر پہلی امتوں پر فرض کیے گئے کیوں فرض کیے گئے قرآن نے فرمایا لال لکم تک تکور تاکہ تمہارے اندر تکوا پیدا یعنی روزہ اصل میں اس لیے مشروع کیا گیا اس لیے فرض کیا گیا تمہارے دل میں تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تکوا کی روشن تکوا کی روشن اس لیے ہے روزہ کیسے پیدا ہوتا ہے روزے سے تکوا روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے ذرا سمجھیے سمجھنے کے لیے خواہشات سے روکتا ہے یہ ہے تقوی تو روزہ اس کی بہترین ٹریننگ ہے بہترین تربیت ہے جب روزہ رکھتے ہیں کیسا ہی آدمی اللہ گناہ گناگار ہو خطا کار ہو کم نکم ہو جیسا بھی ہو جب ایک مطلب روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے سخت گرمی کا دن بہت وقت پیاس لگی ہوئی پیاس کا شریر تقاضا کمرے میں اکیلا کنڈی لگی ہوئی فریج موجود اس میں ٹھنڈا پانی موجود کوئی دیکھنے والا نہیں تو اس وقت میں انسان کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی اس شدید گرمی کے عالم میں یہ پی لوں مگر پیے گا نہیں پیے حالانکہ کوئی اگر پی لے تو دنیا میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو ملے گا تو کوئی مرامت کرنے والا نہیں کوئی لانت کرنے والا نہیں دنیا کے سامنے اسی طرح روزہ کے دار کا روزے دار باہر نکل جائے اس تاریخ تک کے سائے لوگوں کے ساتھ بیٹھ تو کسی کو بھی پتا بھی نہ چلے کہ یہ روزہ سے توڑا تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں کوئی برامد کرنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اس کے باوجود نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا سوائے اس کے کوئی اور وجہ نہیں ہے اس لیے نہیں پیتا کہ اگر سے کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر میرا مالک جس کے لیے روزہ رکھا تھا وہ دیکھ رہا اس کے سوا کوئی اور وجہ رکنے کی ہے نہیں تو یہ اسی بات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سارے اعمال جتنے بھی انسان کرتا ہے وہ تو کرتا ہے اس طرح بھی کرتا ہوگا لیکن اب سو مولی روزہ تو تنہا میں نے ہے دوں گا اور اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کسی کا دس گنا ادر کسی کا اتنا گنا ادر کسی کا سو گنا اجر کسی کا ستر گنا اجر یہاں تک کہ کا سات سو گنا اجر فرمایا اور سب کی کے حساب ہے لیکن روزے کا اجر میں دوں گا کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا تھا یہ جو شدید گرمی میں پیاز کے حلق میں کانٹے جمے ہوئے اور زبان پیاز سے خشک ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن یہ میرا بندہ جو پانی نہیں پی رہا یہ صرف اس لیے نہیں پی رہا کہ میرے میرا میرے سامنے کھڑے ہونے کا اس کو احساس بس یہ ہے یہی احساس اسی احساس کے نام ہے تکوا جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو تکوا اسی کے نام تکوا تو روزہ تکوا کی ایک بہت اہم شکل بھی ہے اس کی ایک سیڑھی بھی ہے اس کی ایک تربیت تو ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ اس روزے کے ذریعے تقوا کی عملی تربیت ہے اور جب یہ عملی تربیت اختیار کر رہے ہو تو اب اس کو ذرا آگے بڑھاؤ کہ جس طرح وہاں اللہ کے خوف سے پانی پینے سے رک گئے تھے وہاں اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے اسی طرح جب کاروبار زندگی میں نکلو اور وہاں کوئی دائی اور تقاضا پیدا ہو اللہ کی معصیت کا اللہ کی نافرمانی کا تو اس طرح وہاں رک جائے کہ ہمارے خیال سے طرح ہو بھی رک تو یہ ہم تمہیں ایک مہینہ اس کورس سے گزار رہے تربیت کے کورس تو اس تربیت کا کورس اس طرح مکمل ہوگا کہ یہ تو نہیں کہ ایک جگہ تو رک گئے اللہ کے خیال سے اور باقی کاموں کے اندر جو نکلے تو وہاں آپ کہ نہیں میاں میں بھوک کا رہنے میں بڑا سواب بڑا عجب اتنا عجب کہ تیرے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ بھی ہمیں مشک سے زیادہ پسند ہے کتنا پتا جی لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا آفتاب غروب ہوتے ہی حکم یہ کہ جلدی کرو جلدی افطار کرو تاجیز افطار میں افطار کو جلدی کرنا یہ مستحب ہے اور بلا وجہ تاخیر کرنا افطار کے اندر یہ مکرو ناپسندیدہ پسندیدہ کیوں اس واسطے کے جب آفتاب غروب ہو گیا تو ہمارا حکم یہ آیا کہ کھاؤ اب اگر نہیں کھاؤ گے اور اس بھوکا رہنے کی حالت کو اور بڑھاؤ گے تو یہ ہمیں پسند نہیں یہ پسند نہیں یہ تو ہمارے ہمارے اتباع کا کام ہے اپنی عقل چلانے کا کام نہیں ہے شوقین یا پوری کرنے کا کام نہیں ہے ہمارا حکم کا کام ہم نے کہا کہ کھاؤ تو کھاؤ اچھی بات کہی کسی صاحب دل نے کہ بس ویسے عام حالات میں حرص جو ہے وہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے حرص دنیا کی کسی چیز کی حرص حوث بہت بری چیز ہے لیکن جب وہ کہے کہ حرص کرو تو پھر حرص ہی میں مزہ جب وہ کہیں کہ حرص کرو تو پھر پھر سی میں ملتے ہیں تو وہ کسی شاعر نے کہا کیوں تما صاحب جمن سلطان دی کیوں تما صاحب جمن سلطان دی ہاتھ پر پر تنا ہاتھ بات ہوتی جب سلطان دین جو ہے وہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں ہرس کروں تنا کروں تو اس کے بعد تناب کے سر پر ہاتھ پھر تناب کے اندر مزہ نہیں پھر تھما ہی مزہ جب وہ مانگو کہہ رہا ہے کہ مانگو تو مانگو جب وہ کہہ رہا ہے کھاؤ تو کھاؤ تو تاجیل افطار استار افطار کو جلدی کرنا یہ درخت کا اسی وجہ سے اب تک تو یہ تھا کہ ایک گزرا بھی منہ میں چلا گیا تو گنا گنا ہے عظیم تو پارا لازم شروع آفتاب سے ایک منٹ پہلے اگر ایک ذرہ خلق میں کھا لیں بلکہ غلطی سے چلا جائے تو بھی کیا روزہ ٹوٹ گئے اور روزہ ٹوٹنے کے بعد اگر جان بوجھ کر کھایا تو لا سکتا ساٹھ روزے ایک منٹ کا روزہ توڑا جی سات بجے روزہ بند ہو رہا تھا اور چھ بج کر انسٹھ منٹ پر ایک دانہ کھا لیا چنے کا جی تو کتنی کمی آئی ایک منٹ کی ایک منٹ کا روزہ ٹوٹا کہتے ہیں ساٹھ روزے رکھو ساٹھ روزے واجب ہے تو فارغ بازی میں ساٹھ روزے رکھنے ہوں جو اس لیے کہ بات ایک چنے کی نہیں ہے اور بات ایک منٹ کی نہیں ہے بات اس بات کی ہے کہ ہمارا حکم توڑا ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے تو اس وقت تک کھانا جائز ہے تم نے یہ توڑ دیا تو اس واسطے دوسرا لگا دیں سات ایک منٹ کا کے مقابلے میں سات کے رو گئے جی۔ ادھر آپ کا گرو ہوا اب کہتے جلدی کھاؤ اگر جلدی نہ کھایا بلا وجہ تاخیر کی گنا کیوں اس واسطے کہ ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ تو اب کھانا ضرور ادھر شہری کے اندر حکم یہ ہے کہ شہری جتنی تاخیر سے کھائی جائے اتنی افضل ہے شہری کو تاخیر سے کھانا افضل ہے جلدی کھانا یہ خلاف سنت بعض لوگ بارہ بجے رات کو کھا کے سو گئے تو یہ سنت کے خلاف آخر میں اور تاخیر سرور میں یہ یہاں تک ہے کہ سال اکرام کا معمول یہ تھا کہ آخر وقت تک کھاتے رہے تھے بالکل بالکل آخر وقت تک اس واسطے کہ یہ وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کی اجازت ہے کھانے کا حکم ہے اور اجازت ہے تو جب تک وہ وقت باقی رہے گا اس وقت تک کھاتے رہیں گے اللہ کے حکم کی اتباع اسی میں اتحاد تو اس کو اگر کوئی پہلے کرے تو اس لیے برا ہے کہ گویا اس نے اپنی طرف سے روزے کی کے وقت میں اضافہ کر دیا روزے کے وقت میں اضافہ کر اس کے منع تو ابتدا ہے سارا کھیل روزے کے اندر جی، اور سارے دین کے اندر روزے کے اندر خاص طور اصل حکمت یہ ہے ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ نہ کھاؤ تو رک گئے ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ تو اب کھانا سوال اس لیے حضرت فرماتے حضرت قدر صلی اللہ کرو جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ وہ رہے میں تو نہیں کھاتا یا میں تو کم کھاتا ہوں تو یہ کوئی بندگی نہ ہوئی یہ کوئی اطاعت کی بات نہ ہوئی ارے نہ کھانے میں کچھ رفتہ نہ نہ کھانے میں کچھ رکھتا ہے ہے تو ان کے حکم کی اطاعت کی یاد انہوں نے کہا تھا کہ کھاؤ تو وہ کھاؤ اس میں کوئی زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت کم کھاؤ اور یہ کھاؤ چیز کھاؤ چیز نہ کھاؤ بہت فرماتے ہیں کہ میں تو میں تو اس مذاق کا قائل ہوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ تو وہ اہتمام کرنے کی چیز ہے لیکن اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اپنے گناہوں سے بچو خدا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ آنکھوں کو بچاؤ کانوں کو بچاؤ زبانوں کو بچاؤ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنے کی ہمارے حضرت یہاں تک فرما ایک مرتبہ فرمایا ایک رمضان کے موقع پر بعض میں کہ بھائی میں یہاں تک کہتا ہوں ایسی بات کہتا ہوں کہ کوئی اور بھی نہیں کہے گا کہ یہاں تک کہتا ہوں کہ بھائی یہ سوچ لو اپنے آپ سے یہ عہد کر لو کہ بھائی ایک مہینہ گزارے کے بغیر گنا کے جی اور اپنے آپ کو یوں بھی بہلا لو کہ جب مہینہ ختم ہو جائے گا پھر جس طرح جو جی کرتے رہے لیکن اس ایک مہینے کے اندر کم از کم اپنے آپ کو بچا لو گنا تاکہ یہ نفس کو تھوڑا سا بہلایا بھی کرو کہ چلو یہ ایک مہینہ ہے اس کو کم سے کم گزار لو اس طریقے سے فرما رہے تھے کہ جو آدمی اس طریقے سے ایڈ کر لے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب رمضان کا وقت گزرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں دائیا پیدا کرنا تو لیکن یہ عہد کر یہ مہینہ آ رہا یہ اللہ کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے یہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے تو اس لیے اس کے اندر ہم گنہ نہیں کریں ہر شخص اپنے گریبان میں ڈال کر دیکھیں جن کن گراہوں کو چلا ان سب کو کے بارے میں عہد کر رمضان میں آنکھ نہیں اٹھے گی غلط یہ آج کل سب سے بہت بڑا فتنا آنکھوں کا اور کانوں کا پیدا ہوتا ہے یہ ریڈیو ٹی وی تو بھائی ایک مہینے کے لیے اٹھا کے تارا لگا کے رکھ کم سے کم ایک مہینے کے لیے تو بھائی یہ مہینہ نہیں کھلے گا تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ آنکھ اور کان بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو گئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ صاحب روزہ بھی رکھا اور جناب فواہش کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس کو کم از کم ایک مہینے کے لیے تو اٹھا کے رکھا جی کھا کر بہت لوگ درخت سے کہ زیادہ دل وہ کرے کہ اچھا بھائی چلو ایک مہینے کی رکھ لیں باقی بعد میں دیکھا جائے گا جب نکل جائے ابھی طرح کم از کم یہاں دوسری اہم بات جو حضرت فرما تھی وہ یہ کہ بھائی اس مہینے میں کم سے کم رزق کے حلال کا تو اہتمام کر لو کہ رزق جو آئے جو لکما آئے وہ حلال کا ارے ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھا اللہ کے لیے افطار ہو رہا ہے حرام پر افطار حرام پر ہو رہا ہے افطار کہاں پر ہو رہا ہے سوز پر افطار ہو رہا ہے رشوت پر افطار ہو رہا ہے حلال اور حرام آمدنی کے اوپر تو یہ کیا روزہ ہوا کہ شہری بھی حرام افطاری بھی حرام بیچ میں روزہ تو یہ تو لال لکھن تک والی بات اس لیے حرام رزق سے صاف طور سے اس مہینے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو یا اللہ مجھے میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں اس سے کسی طریقے سے مجھ کو حرام سے بچا لیں بعض حضرات تو وہ ہیں ذرا سمجھ لیجیے بات کو بعض حضرات تو وہ ہیں جو الحمدللہ جن کا بنیادی ذریعہ بات کوئی حرام نہیں حلال ہے البتہ عام دنوں کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہوتا کچھ آمیزش ہو جاتی ہے حرام برام چیزوں کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے کہیں اللہ بچائے کہیں سود آ گیا تو کہیں کچھ آ گیا اس قسم کی حرام چیزیں ہو گئی تو تو ایسے حضرات کے لیے تو کچھ دشوار مسئلہ نہیں ہے کم از کم اس مہینے کے اندر اہتمام کر لیں کہ جو رزق آ رہا ہے وہ کیا عجیب قصہ ہے کہ رمضان میں تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ یہ مواصلات کا مہینہ یعنی غمخاری کا ایک دوسرے کے اندر نہیں کر یہ مہینہ تو اس میں مواصلات کے بجائے الٹا کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں لوگ ادھر رمضان کا مہینہ آیا ادھر چیزیں پھر دفعہ آندو شروع کر تو یہ تو رمضان نہ ایسے حرام کاموں سے اپنے آپ کو کم از کم کس مہینے کا در پڑتا بعض حضرات وہ ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش ہی اللہ بچائے ایسا ہے کہ وہ اس کیا کریں مبتلا ہے ملازم ہے کسی سودی ادارے میں مثلا تو وہ کیا کریں ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ اس کے درجات گرم فرمائے ہر آدمی کے واسطے راستہ بتا دیں تو فرمانے لگے کہ ایسے آدمی کو بھی یہ چاہیے میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کم از کم رمضان کے لیے یہ اہتمام کر لیں کہ اگر ہو سکے رمضان میں چھٹی لے اور کم از کم اتنا کر لے کہ اس مہینے کا جو خرچہ ہے اس کی اس کا کوئی جائز ذریعے سے انتظام کر لے کوئی اور دوسرا آمدنی کا ذریعہ اس کو اختیار کر لے کوئی وہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے قرض لے لے اور یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو ہے کہ میں اس حلال آپ سے کھاؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں تو اتنا تو کر اس دوسرا مکان سے معلوم ہو کہ اس رمضان کا کچھ اہتمام دل کے اندر پیدا ہو تو یہ کر ہمارے حضرت یہاں تک فرما گئے کہ چل بھائی اگر کوئی شخص بینک کا ملازم ہے کسی ایسی سکتا ہے تو وہ کم از کم اس مہینے کے اندر یہ کر تو بھائی سب سے اہم میں جو بات دوسری عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ نوافل وغیرہ کا جو احترام بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کو آسان بھی کر دیا آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیاتین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں پیک کر دیا جاتا تو حاصل اس کا یہی ہے کہ گناہوں کے تقاضے جو شیطان کی طرف سے پیدا ہونے والے ہیں وہ گھٹ جائیں کم ہو جائیں اس لیے آسان ہوگا تو دوسری بات یہ تیسری بات جو جس کا روزے سے خاص تعلق ہے وہ یہ کہ اس میں غصے سے اجتنا غصے سے بڑھے یہ مہینہ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم غریب والد نے فرمایا کہ مواصب کا مہینہ ایک دوسرے کی غمخاری کا مہینہ لہذا غصہ اور غصے سے نکلنے والے جو جرائم ہیں جو گناہ ہیں جھگڑا اور مار پٹائی اور توتکار ان چیزوں سے بڑھے چاہے میں یہاں یاد فرما دیا کہ ان جہل حالت جا جاہر کو لیکن انسان اگر کوئی شخص تم سے لڑنے آ بھی جائے تو کہتے بھائی میرا روزہ ہے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہیں اس سے بڑھے یہ ہے بنیادی کام باقی اور جو ہیں باتیں عبادات کی وہ سب مسلمان ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں روزہ رکھنا تراویح پڑھنا اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن کو خاص مناسبت ہے اس مہینے سے حضور نبی کریم صلی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے پورے قرآن تو یہ مہینہ خاص اس کے لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت اور پھر بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اللہ اکبر اور درو شریف اور استفاع اس کی کثرت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام اور نوافی کی جتنی ہو سکے کثرت خاص طور سے عام دنوں کے اندر تعجب کا آخر شب میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا رمضان مبارک کے اندر شہری کا وقت اٹھتا ہی ہے انسان کو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اس میں تحجد کا معمول بنا لے تلاوت قرآن کا معمول بنا لے اور نفلیں عبادتیں ذرا نسبتاً خوشو کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام مرد مرد حضرات پابندی سے مسجد کے اندر جا کر کرنے کا یہ تو خاص طور سے کرنا ہی چاہیے یہ اس رمضان کے خصوصیات میں سے ہے لیکن پھر دوہراتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے سے زیادہ اہم وہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ان باتوں پر سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کی صحیح ادواروں برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے